حضرت رفاعہ بن رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے تھے تو آپ نے فرمایا کسی کی نماز اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک وہ اپنا وضو اس طرح کامل طور پر نہ کرے جس طرح اسے اللہ نے حکم دیا ہے یعنی اپنا چہرہ اور کوہنیوں تک بازو دھوئے سر کا مزہ کرے اور ٹخنوں تک پاؤں دھوئے سننے ابن ماجہ हदीस नंबर चार सौ साठ